حشیم نے بیان کیا ان سے حسین نے ان سے عمر بن مائمون نے بیان کیا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بندریا دیکھی اس کے چاروں طرف بہت سے بندر جمع ہو گئے تھے اس بندریا نے زنا کرایا تھا اس لیے سبوں نے مل کر اسے رجم کیا اور ان کے ساتھ میں بھی پتھر مارنے میں شریک ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو انچاس